گل کرے جی جی کراؤ السلام علیکم وعلیکم السلام جی علامہ اشرف صاحب بول رہے ہیں جی, جی، حکم کرو اچھا جناب میں پتوں کی تو عرض کر رہے ہیں جی جی عبداللہ ہاں جی ایک تو مسائل دریافت کرنا ہے جناب کو مسائل پتوں کی علماء نے جناب تسی تسی تسی کر لو سانو تواڈے تے ہی اعتماد لگدا ہے کہ حل کرو گے عبداللہ سے کیڑے کیڑے بول رہے بھائی جان معاذ پا جی عبداللہ معاذ پتوں کی تے جناب چلو تسی دس دیو تنو انشاءاللہ پھر دے دیا گے طلاق چلو حکم کرو اچھا پہلی عرض یہ ہے کہ اے دسو بے ذاکر نائک صاحب متعلق اچھا سی جی کہ اس کا ایک بیان ہے مضمون خطاب ہے ہاں۔ اوصاف اخبار سنڈے میگزین اٹھائیس جنوری دو ہزار سات کا اچھا جی اس اندر اس آخ سائنسدان جو کہتے ہیں زمین گول ہے انڈے کی طرح اس کی تائید یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے قرآن پاک میں آتا ہے ول ارب بہادر کا دہا دہا جو ہے وہ شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں تو کیا یہ شریک کفر نہیں ہے یہ قرآن پاک میں تحریف نہیں ہے اچھا، دس جی۔ دن ملاکات ہی کر لو نہیں ملاقات ہی جی، جناب تک پہنچ رہی سب کچھ محربانی کروائی اس بار کر دار ہاں۔ چیز لے کے آؤ گے نا سامنے بھی لوگ ساری چیز سامنے ہے میں میں دس رہا کہ یعنی قرآن قرآن مسئلہ مسئلہ نہیں نہیں پاک تعریف کوئی عبداللہ صاحب گل جی۔ نہ میرے دا میںوالا لا می اخا ہو سویا ہوئے جی۔ گل سمجھو ہوجو جی۔ اپنی زبان نال کچھ کہہ رہے ہو نا جو بھی کچھ کہہ رہے ہو جی اچھا جی اچھا اگر جناب جناب الفاظ جڑے نے بڑے عجیب الجیب لگ رہے نے کون کون بچت بچت کی کی مطلب مطلب کفر ہے کافر میں دس رہا نا ہاں۔ زمرے ہیں شامل ہوں تیار پی جان عبداللہ صاحب سا تی گی ماشاء اللہ چلو ٹیلی فون لفظ غلط نہیں بول رہے جی، جی۔ معاملہ ہے ٹائم نا اچھا۔ گل موبل مناسب ہی نہیں چلو پھر دس دو چلو سن مسلے ریڈیو ہاں، ہاں۔ یہ جنو میڈیا کہ جی جنو مقبول دن نے ہاں، کیا مومن اور جی مومن ہند نے مقبولیت دن ہوں میں جامع محمدیہ گجرا والا جامع محمدیہ گجرا والا اچھا اچھا, اچھا۔ کتوں تک جناب پڑھے ہو مکمل درس نظامی کیتا ہے وفاق المدارس کیتا ہے وفاق المدارس کیتا ہے اچھا اچھا اچھا درس نظامی مکمل کیتا جناب اچھا تو پھر ٹھیک ਅੱਛੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਰਤੋ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 100 ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਹੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ساتھی یا دوست یا بوٹا سنگھ دے معاملے اس وجہ کر کے تسی سوال کر رہے نہیں حضرت جی تسی پتہ کیڑا کیڑا بوٹا سنگھ کر لیا پھر میرا پہلی بات ہے ہاں۔ کہ اس عنوان دے یہاں کی میرے تھوڑی روشنی پاؤ ہاں۔ پھر میری پتہ لگے یکدم جو تسی جی سوال کرتے برے برے صغیر صغیر او سارے چھڈ اسا تو تو ہمسائے ہیں ہیں پتو پتو دے دے اندر اندر رجوع کر ورگا فاضل بندہ نہیں نا اوتھے ہو سکدا پتو دے وچ ہزاراں ساڈے نال اچھے اچھے فاضل نے یا معاملہ جی جڑی سوچ ہے تو تسی دی انشاءاللہ سوچا ملاقات کرو کہ اللہ اللہ کرے گا بہتر رزلٹ کروا کر ڈاکٹر ذاکر نائک جڑا ہے ہے اون اون اون دے دے دے چھوڑ چھوڑ دو دو او کیونکہ کیونکہ تکفیر دا دا مسئلہ چلو بعد تحقیق کرنی ثابت پھر لیکن جڑے ہن میں میں عرض کر رہا ہاں کوئی ان بارے معاملہ تسی تسی یہ فرمایا مینوں جاندے نہیں سی پہلو میرے کول پوچھ کے کہ کتھوں فاضل ہو کی کی تسی کیتا اس تو بعد تسی کہیا جی ساڈے تھوڑے رنگا پتھر فاضل نہیں ماریا بندہ جی کیونکہ مذہب علماء ماں مجر گل پتہ کی تڈے ورگا فاضل ہاں جھوٹ جی ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤਸ਼ਬੀਹ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ جناب بھی فون رکھ واسطے یہ کوئی پتا نہیں جناب جواب فون نہیں رکھا مقصد رکھا ایک سوال کرو ایک چیز پوچھو دسو تسی دوسری تعریف کرو چلو سونا چلو ایک مہربانی کر دو دو چلو ہاں۔ تسی یہ سیگا سیگا سیگا سیگا سیگا دس کیڑا کیڑا کیڑا کیڑا لفظ لفظ مربانی کرا سا جی جی چلو میں دس دینا جی ہاں پانچ پانچ منٹ منٹ بعد بعد نہیں نکل گئی نہیں لفظ سیگا سیگا خود اور پانچ منٹ کا میں میں حضرت تسی تو طالب علم جے تے پھر ساڈے اسا کدھر جائیے تواڈے ورگے فضلا دے ہن طالب علم ہونے تے تسی فرما رہے تو میں میں فارغ تحصیلاں دے ہن طالب علم صاحب گل سنو میری لفظ سیگے دا نہیں سیگا ٹور پائے میں ملاقات کر کے سوال گا اس طرح سوال ہے میرا سیگے پہلا جان چڑا من لگتا میں میری گل سنو میں گل کی نا میں جواب دینا میں بڑے جناب جمع دلاس بول بول کے لقب دے دے یاد کرن دیا یہ کدھر سیگے تو ناراض سے نہیں ہو گیا جی آدمی جانے شاید کو نہیں عبداللہ صاحب آپ کے بندے جو کوئی دو یا چار کلو کھلوتے ہوئے اللہ کرے کدی تھوڑی میری ہوئے ملاقات میری ملاقات پھر میں تیرے نال کراں گل اس منوان تے پھر پھر تیرے نال ہے ویکھ لے ویکھ لے ساری گفتگو ہی بےکار اچھا جی۔ ہاں۔ تیرا رہن سہن ہاں۔ تیرا انداز اچھا۔ تیرا رنگ ہاں۔ کرنا بےکار بالکل ہے ہے اس واسطے کار غلط اچھا۔ تیری ساری آواز ریکارڈ ہو گئی ہے تیری ڈبری ہو گئی ہے ٹائٹ ہونا میرا سارا علم گیا کھل تیرا وی میں توا پتو پرتو کی پتا نہیں جہ لیا تلا مفتی نے شاہ کو مال گھر چڑھنا ایج گھر چڑھنا